ابو شریح یعنی خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش اختیار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 176